حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امیہ کیا تو کھانا آنے کا انتظار نہیں کرے گا میں نے کہا میرا تو روزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز معاف کر دی ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستر